یا حسین یا حسین یا حسین زندہ باد یا حسین یا حسین یا حسین زندہ باد چراغ شام غریباں ہے کالی رات بھی ہے غم حسین میں ڈوبی ہوئی حیات بھی ہے تڑپ رہا ہوں اسی غم میں بے قرار ہوں میں غم حسین میں ڈوبا ہوں اشک بار ہوں میں ابا سے با وفا کی وفا جاری رہے گی ہر دور میں سرور کی صدا جاری رہے گی تھک جائے گی دنیا یہ ازا جاری رہے گی ہم راہ تیرے غم کے ازا چلتی رہے گی اہل وفا کے دل میں وفا پلتی رہے گی تھک جائے گی دنیا یہ شمع جلتی رہے گی یا حسین یا حسین یا حسین حسین حسین حسین زندہ باد یا یا یا زندہ باد یہ ہے جہان عشق ازادار کے لیے سلمان جیسے حق کے پرستار کے لیے عباس با وفا کے وفادار کے لیے مختار جیسے وقت کی تلوار کے لیے مختار جیسے وقت کی تلوار کے لیے ہمراہ اس جہاں کے وفا چلتی رہے گی تھک جائے گی دنیا یہ شمع جلتی رہے گی شمع جلتی رہے گی شمع جلتی رہے گی یا حسین یا حسین یا حسین زندہ باد یا حسین یا حسین یا حسین زندہ باد ستم کو بخش کے نے دکھا دیا کچھ ہی گھڑی میں ہادی جنت بنا دیا سویا ہوا نصیب یوں کا جگا دیا تربت میں فرش خا کے شفا کا بچھا دیا تربت میں فرش خا کے شفا کا بچھا دیا تاہر ساتھ ہر کے عطا چلتی رہے گی تھک جائے گی دنیا یہ شمع جلتی رہے رہے گی شما جلتی رہے گی شما جلتی رہے گی یا حسین یا حسین یا حسین زندہ باد یا حسین یا حسین یا حسین زندہ قدرت کی ساری خلق پہ احسان بن گیا نو کے سنا پہ بولتا قرآن بن گیا دین خدا کی دنیا میں پہچان بن گیا اسلام کے حقوق کا عرفان بن گیا اسلام کے حقوق کا عرفان بن گیا دین خدا کے ساتھ ازا چلتی رہے گی تھک جائے گی دنیا یہ شمع جلتی رہے گی جلتی رہے گی شمع جلتی رہے گی یا حسین یا حسین یا حسین حسین حسین حسین زندہ زندہ یا یا یا جوش بلائے حیدر کرار چاہیے ہم کو علی کے لال کی سرکار چاہیے ظالم نے سر اٹھایا ہے مختار چاہیے فوراً علی کی تیغ کی رفتار چاہیے آ کر وہ جھنڈے ظلم و ستم کے اکھاڑ دے پتھر پہ پھر سے دین کے پرچم کو گاڑ دے پائے ہیں جس کے جھول فطر نے بالوں پر راہ گیا تقدیر میں پسر راہ خدا میں جس نے لٹایا ہے اپنا گھر سجدے میں رکھ کے پھر نہ اٹھایا کبھی بھی سر سجدے میں رکھ کے پھر نہ اٹھایا کبھی بھی سر سر کو جھکائے پیچھے قضا چلتی رہے گی تھک جائے گی دنیا یہ شما جلتی رہے گی شما جلتی رہے گی شمع چلتی رہے گی یا یا حسین حسین یا حسین زندہ یا یا یا حسین حسین حسین زندہ اس گھر میں لوگ بنتے ہیں سلمان و ابو ذر مقداد کوئی بنتا ہے بنتا کوئی قمبر دنیا میں نہیں کوئی بھی گھر اس کے برابر بے مثل بے نظیر ہے اس گھر کا ہر بشر بے مثل بے نظیر ہے اس گھر کا ہر بشر جب تک یہ گھر رہے گا تا چلتی رہے گی تھک جائے گی دنیا یہ شمع جلتی رہے گی شمع جلتی رہے گی شمع جلتی رہے گی یا حسین یا حسین یا حسین زندہ باد یا حسین یا حسین یا حسین زندہ باد بجھتے ہوئے چراغ کو پھر سے جلا دیا مختار تو نے حق نمک کو ادا کیا ظلم و ستم کا نام و نشاں بھی مٹا دیا اوقات کیا ہے ظلم کی سب کو بتا دیا مختار تو نے دین کو بے باک کر دیا ظالم کو ختم کر کے جہاں پاک کر دیا مختار تو پہاڑ کے سینے کو پھاڑ کر لایا ہے دین ظلم کی زد سے نکال کر لے کر قصاص خون خون شہنشاہے و بر باطل کے خون سے کر دیا پیاسی زمیں کو تر باطل کے خون سے کر دیا پیاسی زمین کو تر مختار تجھ کو کہتے ہیں سجاد زندہ باد خوش ہے میرے حسین کی اولاد زندہ باد اولاد زندہ باد اولاد زندہ باد یا حسین یا حسین یا حسین زندہ باد یا حسین یا حسین یا حسین زندہ باد مار کر بلا کی پہ ہم نثار سجدے کیے ہیں جلتی زمیں پر بھی بے شمار تنہا مٹایا آپ نے ظلمت کا کاروبار خطبہ دیا ہے آپ نے وہ مثل ذوالفقار خطبہ دیا ہے آپ نے وہ مثل ذوالفقار ظالم کے گھر میں فرش آزادی جی بچھا دیا اوپر تماچا اہل ستم کے لگا دیا تماچا لگا دیا تماچا لگا دیا یا حسین یا حسین یا حسین زندہ یا یا یا حسین حسین حسین باد چوکٹ پہ شہ کی جو گرا مقداد بن گیا جنو ملک کی فوج کا استاد بن گیا کرب و بلا کی بولتی روداد داد بن گیا بے شک غلام سید سجاد بن گیا خدمت جو کی ہے شہ کی وہ یہ رنگ لائے گی تربت سے سیدھے میں لے کر کے جائے گی احوال کر بلا بھی سنائیں گے آج ہم روئیں گے کر کے یاد اسیروں پہ ہر ستم دشت بلا کا اس طرح منظر کیا رقم پوچھتے فرس پہ کانپ رہے ہیں شہ شہیو پوچھتے فرس پہ کانپ رہے ہیں شہ ام زخموں سے جسم شاہ امم چور چور ہے عباس جیسا بھائی بھی بھائی سے دور ہے بھائی سے دور ہے بھائی سے دور ہے یا حسین یا حسین یا حسین زندہ یا حسین یا حسین یا حسین زندہ پرس گرتے ہوئے شاہ نے کہا آ کر سنبھالو بھائی کو عباس وفا لاشا نہر پہ غازی کا ساحل تڑپ اٹھا گونجی نقیب حضرت عباس کی سدا نقیب حضرت عباس کی صدا قسمت نے مجھ کو رنجور کر دیا مجھ کو قضا کے ہاتھوں نے مجبور کر دیا مجبور کر دیا مجبور کر دیا یا یا حسین حسین یا حسین زندہ باد یا حسین حسین حسین یا یا زندہ باد خنجر ستم کا شاہ کی گردن پہ جب چلا سارے جہاں میں آ گیا ہوں کا زلزلہ کرب و بلا میں خاتوڑا کی تھی فاطمہ جنوں ملک کی فوج پہ تاری ہو گیا ملک کی فوج پہ تاری ہو گیا خاک شفا پہ گر پڑ جبری اس گھڑی لاش حسین جس گھڑی پامال ہو گئی پامال ہو گئی پامال ہو گئی یا یا یا حسین حسین حسین زندہ یا حسین یا حسین اہل ستم نے خیمہ سرور سر بھر جلا دیا خیموں کے ساتھ جھولے اس بھر جلا دیا سجاد نامدار کا بستر جلا دیا ظلمت نے روشنی کا وہ منظر جلا دیا ظلمت نے روشنی کا وہ منظر جلا دیا خاک شفا پہ بیٹھے ہیں بیمار کربلا مشکل بہت ہے شام میں غریبا کا مرحلہ غریبا کا مرحلہ غریبا کا مرحلہ یا حسین یا حسین یا حسین زندہ باد یا حسین یا حسین یا حسین زندہ باد شام غریب باغ محمد جلا گئی آنگن میں فاطمہ کے خزاں پھر پھر سے چھا گئی زندہ میں کا نشان بھی بنا گئی برچھی دلے بطول میں غم کی سما گئی برچھی دلے بطول میں غم کی سما گئی تنہا سیر وقت ہے گھر بے چراغ ہے زینب کے ایک جگر پہ بہاتر کا داغ ہے